بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جی دیکھیں پہلے یہ دیکھیں پھر کل انشاءاللہ یہ دوبارہ پڑھ لیں گے جہاں سے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے مشکل الفاظ کی تشریح کی ہیں وہ ذرا دیکھ لیں سا رحم امام ترمزیر اللہ فرما رہے یہاں سے وہ مشکل الفاظ کی تشریح کر رہے اور اس زمانے میں جو لغت کے امام تھے وہ امام اسماعی رحمہ اللہ تھے تو اب امام ترمیزی رحمہ اللہ چونکہ محدث تھے اس فیلڈ کے ماہر امام اسماعی تھے اس کا حوالہ دے کر کے وہ مشکل الفاظ کی تشریح کریں گے قال ابو رحمہ اللہ امام ترمیزی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں تو میں نے سنا ابا جعفر محمد بن حسین ابو جعفر محمد بن حسین سے یقول وہ کہتے ہیں کہ سمیعت الاسمعیہ میں نے امام اسماعی رحمہ اللہ سے سنا یقول فی تفسیر صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے صفات کی تفسیر و تشریح میں اس میں لفظ آیا تھا الممغت اس کو ممغت نہ پڑے لفظ ہے ممغت انمغتا ینمغت باب انفعال سے ہے میم سے تبدیل کیا اور میم کو میم میں مدغم کیا ملایا تو لفظ بنا ہے ممغد ممغد پڑھنا غلط ہے ممغد ممغد کا معنی کیا ہے کے جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا یعنی زیادہ لمبا تو نبی علیہ السلام زیادہ لمبے نہیں تھے اب یہ امام اسماعیل نے یہ معنی کہاں سے نکالا ہے ہے وہ وہ کہتا کہ سمیا عربین میں نے ایک دیہاتی سے سنا ہر زبان میں یعنی عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ اصل جو زبان محفوظ ہوتی ہے وہ دیہاتیوں کی ہوتی ہے بازار میں آ کر کے تو مختلف زبانیں آپس آتی ہے تو اب وہ ایک دیہاتی کا حوالہ دے رہے کہ دیہاتی نے بھی لفظ کو اسی معنی استعمال کیا ہے سمعت عربیا میں نے ایک دیہاتی سے سنا یقول فی کلام ہی وہ کہہ رہا تھا اپنے اس میں کلام میں دیہاتی اور بدھو سے میں نے سنا مغت فی نشابت ہی اس نے تیر کو کینچنے میں خوب کینچا اے مدہا مدن شدیدن یعنی اس نے تو اب دیکھیں یہاں تمغتما کا معنی ہے خوب کھینچنا تو جب اس کی نسبت ہو جائے انسان کے قد کی طرف تو وہاں تک جمع کریں گے جو یعنی زیادہ متردد کسے کہتے ہیں بعض جس کے اعضا ایک دوسرے میں گسے ہوئے ہو اس کو متردد کہتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے آزاد اس طرح بھی نہیں تھے وہ عمل خطے کسے کہتے ہیں پہلے اور جیم بعد میں ہے یہاں میری کتاب میں جو ترمیزی کی کا نسخہ ہے اس میں لفظ جو عودہ لکھا ہے یہ جو عودہ نہیں ہے فشدید حدونا فتد کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ زیادہ گنگوری علیہ والوں کو کہتے ہیں جو زیادہ مڑے ہوئے ہو شدار ہو گنگریالے ہو اس کو قطط کہتے ہیں ورجل اس کو رجل لفظ پڑے رجل نہ پڑے رجل کا معنی مرد ہے رجل اللذی شاہی ہاں یہ لفظ ٹھیک ہے وہ شدید الجعودہ شدید ہے یہ ٹھیک ہے یہ لفظ ٹھیک ہے یہ لفظ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ جس کے بال زیادہ گنگریالے ہو یہ لفظ رجل الزیفی شار ہی حجونا یہ لفظ حجونا ہے جو میں بتا رہا حجونا جس کے بالوں حجونت کا کیا مانا ایتسن قلیلا جو معمولی پیچدار ہو معمولی گنگریالے ہو چلے وقت ہو گیا ہے آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے فیاض اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ